کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے وہ اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے دوست ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہارے گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ کیوں سزا دیتے ہیں نہیں بلکہ تم بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جسے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں عذاب کرتے ہیں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو الہ کہنے والے کافر ہیں اللہ تبارک و تعالی عیسائیوں کے کفر کو بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہیں تمام چیزیں اللہ کی محکوم اور مقہور ہیں ہر چیز پر اللہ کی حکومت اور ملکیت ہے کوئی نہیں جو اللہ کو اللہ کے کسی ارادے سے باز رکھ سکے کوئی نہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف لب کشائی کی جرأت کر سکے وہ اگر مسیح علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم کو اور روئے زمین کی تمام مخلوق کو نیست و نابود کر دینا چاہے تو بھی کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے آگے آئے اللہ کو روک سکے تمام موجودات اور مخلوقات کے موجود و خالق وہیں اللہ ہیں سب کے مالک اور سب کے حکمران وہی ہیں جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں اللہ سے کوئی بعض پرس نہیں کر سکتا اللہ کی سلطنت و مملکت بہت وسیع اور کشادہ ہے اللہ کی عظمت و عزت بہت بلند ہے وہ عامل و غالب ہے جسے جس طرح چاہتے ہیں بناتے بگاڑتے ہیں اللہ کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں نصرانیوں کی تردید کے بعد اب یہودیوں نصرانیوں دونوں کی تردید ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمے ایک جھوٹ یہ باندھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے فرزند ہیں اپنی کتاب سے نقل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو کہا ہے انتبنی بکری پھر تعویلے کر کے مطلب الٹ پلٹ کر کے کہتے کہ جب وہ اللہ کے بیٹے ہوئے تو ہم بھی اللہ کے بیٹے اور عزیر ہوئے حالانکہ خود انہی میں سے جو عقل مند اور صاحب دین تھے وہ انہیں سمجھاتے تھے کہ ان لفظوں سے صرف بزرگی ثابت ہوتی ہے نہ کہ قرابت داری اسی معنی کی آیت نصرانی اپنی کتاب سے نقل کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الا ابی و ابی کم اس سے مراد بھی سگا باپ نہ تھا بلکہ ان کے اپنے محاورے میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بھی آتا تھا بس مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے اور تمہارے رب کی طرف جا رہا ہوں اور یہ اس سے اور ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں اس آیت میں جو نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے وہی نسبت ان کی تمام امت کی طرف ہے لیکن وہ لوگ اپنے باطل عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے جو نسبت دیتے ہیں اس نسبت پر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے بس یہ لفظ عزت و وقات کے لیے تھا نہ کہ کچھ اور اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے تو پھر تمہارے کفر و قصب بہتان و افطرا پر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کیوں کرتے ہیں کسی صوفی نے کسی فقیح سے دریات فرمایا کہ کیا قرآن میں یہ بھی کہیں ہے کہ حبیب اپنے حبیب کو عذاب نہیں کرتا اس سے کوئی جواب بن نہ پڑا تو صوفی نے یہی آیت تلاوت فرما دی یہ قول نہایت عمدہ ہے اسی کی دلیل مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ راہ سے گزر رہے تھے ایک چھوٹا سا بچہ راہ میں کھیل رہا تھا اس کی ماں نے جب دیکھا کہ ایک جماعت کی جماعت اسی راہ پر آ رہی ہے تو اسے ڈر لگا کہ بچہ روند میں نہ آ جائے میرا بچہ میرا بچہ کہتی ہوئی دوڑی ہوئی آئی اور جھٹ سے بچے کو گود میں اٹھا لیا اس پر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ عورت تو اپنے پیارے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتی رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ بھی اپنے پیارے بندوں کو ہرگز جہنم میں نہیں لے جائیں گے یہودیوں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تم بھی من جملہ اور مخلوق کے ایک انسان ہو تمہیں دوسروں پر کوئی فوقیت و فضیرت نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر حاکم ہیں اور وہی ان میں سچے فیصلے کرنے والے ہیں وہ جسے چاہتے ہیں بخشتے ہیں جسے چاہتے ہیں پکڑتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اللہ کے کسی بھی حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا وہ بہت جلد بندوں سے حساب لینے والے ہیں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوق سب اللہ کا ملک ہے اللہ کے دباؤ اور زور تلے ہیں اللہ کی بادشاہت تلے ہیں سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے وہی بندوں کے فیصلے کریں گے وہ ظالم نہیں عادل انصاف کرنے والے ہیں نیکوں کو نیکی اور بدوں کو بدی دیں گے ان لوگوں نے یہ ایک بات بھی گھڑا کر اپنے پاس میں مشہور کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی ہے کہ تمہارا پہلو نٹھا بیٹا میری اولاد میں سے ہے اس کی اولاد چالیس دن تک جہنم میں رہے گی اس مدت میں آگ انہیں پاک کر دے گی اور ان کی خطاؤں کو کھا جائے گی پھر ایک فرشتہ منادی کرے گا کہ اسرائیل کی اولاد میں سے جو بھی ختنہ شدہ ہوں وہ نکل آئیں یہی معنی ہیں ان کے اس قول کے جو قرآن میں مروی ہے کہ وہ کہتے تھے ہمیں گنتی کے چند ہی دن جہنم میں رہنا پڑے گا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو